علیکم اللہ وبرکاتہ کل یہاں پہ نیٹورک کرنا ہر کچھ مسئلہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے درمیان میں تھوڑا بتا کھتے ہو گیا تھا کٹ گیا تھا آواز سے رہی تھی تو آج انشاءاللہ میرے خیال میں بہتر رہے گا اگر آواز کٹ گئی آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر بتا دینا کہ آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ کوشش تو کی ہے کہ درمیان ہو کی ہو پھر بھی اگر ہو جائے تو پہلے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ آیت نمبر میرے خیال میں آیت نمبر آیت نمبر تھا تھوڑا سا پڑھ لیا تھا پھر آواز کٹ گیا تھا یہاں سے شروع کر لیتا ہے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 پاروں پر مشتمل ہے دو سے مکمل ہے اور اس میرا خیال میں ایک روبہ ہے یا تھوڑا کم ہے یا زیادہ ہے تو اس میں وہ بن اسرائیل کا جو مشہور واقعہ ہے مشہور کسی اسی کا تذکرہ ہے اسی وجہ سے جو ہے نا اس صورت کا نام بھی بکرا کر دیا گیا ہے تو یہ جو اس آیت جو آج ہم پڑھیں گے اس ان آیت کریمہ سے پچھلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ جب بن اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اپنے سکے بھائی کو محض اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کی میراث میں حصہ ملے اور خود قتل بھی کیا تھا اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا تھا باہر پھینکنے کے بعد پھر اس کو شکایت یہ کہا کہ میرا بھائی قتل کیا گیا ہے اور ان کا قاتل معلوم نہیں ہے تو آپ کچھ کر لیں اگر کوئی ترتیب بن جاتی ہے حالانکہ حقیقت میں قتل بھی انہوں نے خود کیا تھا اور خود ہی باہر پھینکا تھا اور پھر مظلوم بن کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قتل کا معاملہ ہوا ہے اس میں آپ رہنمائی فرمائیں تو شروع میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف کو کہا تھا کہ آپ ان کے کہہ دیجئے کہ ایک گائے ذبح کیا جائے اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ مردہ جو مقتول ہے قتل کیا گیا اس کے جسم کی کسی حصے سے مت کیا جائے تو خود بخود بچا دیں گے تو شروع میں تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ قتل ہوا ہے آدمی کا قتل ہوا ہے اور آپ جو ہے ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ جی، ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی اسٹنٹ سر لگاؤ تو شروع میں ہی انہوں نے جو ہے نا اس کا بات کا بات بتنگڑ بنایا اور علیہ السلام کو الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کیے کہ کس طرح ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور غلط بہت سارے سوالات کیے سوالات در سوالات سوالات در سوالات سوالات سوالات در جس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اگر شروع ہی میں جس طرح کی السلام نے ان کو صرف صرف گائے کا بتایا تھا اگر وہ ذبح کر لیتے تو ہو جاتا لیکن انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی اور مشکلات کھڑی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ خود جب انہوں نے سوالات زیادہ کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ مزید ان کے سوالات کے جوابات میں جو ہے نا وہ علیہ السلام کو مسئلہ کرتے رہے اور ان کے ہدایت دیتے رہے خیر غریبی شروع ہی میں جو ہے اسی طرح کر دیتے جس طرح علیہ السلام نے فرمایا تھا تو ان کا کام ہو جاتا ٹھیک ہے خامہ خواہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا اور ان کے لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالا صلی اسلام کو مشکل میں ڈالا آخر میں پھر جو ہے نا ان کے سوالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح کی گئے ہو جو اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا یہ ہوگا ہوگا جب وہ مل گئی تو ان کو ذبح کرنے کے بعد پھر اس کا ایک حصہ تھا اس کو جب مقتول قتل کیا ہوئے شخص کے جسم سے مت کیا گیا تو اس نے خود کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سامنے سے اس کو قوت گویائی دی حالانکہ وہ بردہ تھا تو ان کو قوت گویائی دے کر انہوں نے خود کہا کہ میرا قاتل جو میرا اپنا بھائی ہے یہ میرا قاتل ہے تو اس طرح اس کا بندہ بھی پورٹ کیا کہ قتل بھی انہوں نے خود کیا تھا اور بغیر خود پھینکا بھی تھا اور پھر بطور مظلوم بن کر رسی مسئلہ اسلام کے پاس آیا تھا کہ اس معاملہ کا کیا کیا جائے گا خیر ہوتے پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی کاملے سے اس مقتول کو اس قتل کی ہوئے شخص کو کوتی گویائی دی اور انہوں نے خود کہا کہ میرا جو قاتل ہے قتل کرنے والا کوئی میرا غیرہ نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی ہے جنہوں سے پوچھا گیا میں نے پھر بتایا کہ میرا مقصد اور غرض جو ہے نا اس کا میراث میں حصہ دار بننا تھا اس کا میں نے اس کی طرح سے قبل کیا کہ اس کا میراث مجھے مل جائے تو ان سے دو باتوں کا پتہ چلا تھا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بعض لوگ دوزخ اور جنت کا انکار کر رہے تھے اور مرنے کے بعد زندگی کا انکار کر رہے تھے اس اللہ تعالیٰ جو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ قتل کیا گیا تھا مرا ہوا شخص تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کامیاب سے اسی طرح جس طرح آپ ہو مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو اٹھائے گا لوگ اٹھائے جائیں گے اور دوسری بات دوسری بات اس میں جو ان کو اس طرح بتایا گیا کہ آپ نے غیر ذرا کرنی ہے تو یہ اس وجہ سے تاکہ تاکہ ان ان کا کا کوئی کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارا ہماری بات نہیں سنی گئی یا ہمارا خیال نہیں رکھا گیا یا اس پروسیس سے ہمیں شریک نہیں کیا گیا خیر ہو تو پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا پچھلی آیت میں یہ ہوا تھا اسی واقعے کے بعد یہ جو بقرہ ہے جو گائے کا جو واقعہ ہے مشہور بھی ہے کرم کریم کا یہ جو پہلا پارا دوسرا پارا تیسرے پارے کا کچھ حصہ اس پر مشتمل ہے تو اسی اسی واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں پھر یہ رواج چل پڑا کہ جو بھی اس طرح مقتول پایا جاتا اور اس کا قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہوتا تو پھر وہ اسی طرح کرتے کہ جو گائے کو ذبح کرتے گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھا جاتا اور ہاتھ رکھنے کے بعد قسمیں اٹھائی جاتی کہ ہم نے اس قتل ہمیں یہ قتل نہیں کیا ہے اس انہوں نے بائبل میں بھی کیا ہے تو اب یہاں پہ چونکہ میں قبل کر دوں میں نے اور اس لیے بتا دیتا کہ ذہن میں تھوڑا سا سر آ جائے اور یاد ہو تو پختہ ہو جائے اور تھوڑا یہ کچھ ہو گیا تو ذہن میں آئے اب یہاں سے جو یہ جو ہے کریمہ ہے جو میں نے شروع میں عرصہ درخت کرنے کے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کا پہلے صرف ترجمہ اور ترجمہ تو ایک لفظی ترجمہ ہوا کرتا ہے اور ایک باہر ترجمہ ہوا کرتا ہے لفظی ترجمے میں جو ہے نا ہر لفظ کا الگ الگ معنی کیا جاتا ہے تو آپ پہلے پڑھ چکے ہو تو اس میں تو لفظ بھی کریں گے ان شاء اللہ لیکن ہمارا جزہ جو سب کچھ بامہور تجمے پر ہوگا اور اس میں جو شیخ حسن مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفصیل ہے ترجمہ تجمہ اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ ہے اور کلیں بھی رکھنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے تجمے کے حوالے سے تو پہلے پہلے آج کلمہ جو میں نے پڑھ لی اس کا پہلے ہمارا ترجمہ کریں گے تو اس آیت کے ترجمہ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کا تفصیل پڑھیں گے اللہ الرحمن الرحیم افتتعون ایؤمن لکم چونکہ پچھلے آیت کریمہ میں جس طرح کہ میں نے پہلے بتا دیا اس کا تذکرہ تھا بنی اسرائیل کے اس واقعے کا بھی تذکرہ تھا اور پھر چونکہ یہ بارہ قبائل تھے پھر جو جو دریائے نیل میں یہ آئے تھے کی راستہ نہیں تھا آگے سے فوج تھی اور آگے پیچھے سے فوج تھی آگے دریا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ابھی کیا کریں گے اگر ہم رہیں گے تو وہ آئیں گے ہمیں ہلاک کر دیں گے اور آگے جیسے تو بھی موت ہے پیچھے دیکھتے تو بھی موت ہے سامنے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے تو پھر انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی پھر اللہ تعالیٰ کے طرف ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو آسا ہے ان کو آپ مار دیں تو یہ پانی رک جائے گا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اس کو پتھر سے مارا تو بارہ یہ بارہ قبائل تھے وہ بارہ رستے بن گئے تو وہ بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتے رہے اس سے قبل جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حضرت مصع علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوئی تر پہ گئے تھے اور ان کے ستر سردار قسم کے لوگ تھے ان کے پاس گئے تھے جب وہاں سے لے کر آئے تو بھی جو ہے نا انہوں نے وہ ان کی بات نہیں مانی تھی خیر تو اب یہاں سے جو ہے نا ان آیت اس آیت کریمہ میں جو ہے نا اللہ تعالی فرماتے ہیں اقتت معون ایومن لکم مسلمانوں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اقتت معون ایومن لکم کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کیا اب بھی تمہیں یہ امید ہے اقتت معون کیا اب بھی تمہیں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے ایومن لکم کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے یعنی یہ جو یہود ہے بنی اسرائیل ہے یہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اس میں جو ہے مسلمانوں وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد پھر اس کو پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جان جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اب جو ہے نا یہاں کی جو تفسیر ہے کتاب میں جو تفسیر ہے قوسین کے درمیان بریکٹ میں پکڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصد مونا ایوہ المؤمنون اے مومنو اے مسلمانوں کیا تمہیں ابھی تک یہ امید ہے یہ للچ ہے ایؤمنون کہ وہ ایمان لیں گے کون یعنی یہود رکم و تدکان فریقن طائفت منہم احبارہم حالانکہ ان میں سے ایک جماعت حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ ایک طائفہ کرایا تھا تو مین ہم ان کی ایک جماعت یعنی ان کے علماء کی ایک جماعت ان کے علماء کی ان کے بڑوں کی جن سے بیٹھے پوچھے کرتے تھے یہ جماعت یہ سمعون کلام اللہ ہی اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے سنتے تھے ایسی تورات تورات میں ثم یخالفون یعنی کہ جو علماء تھے تورات میں جو ہے نا اللہ کی باتیں انہوں نے سن لی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی اس کے باوجود پھر بھی ثم یخالفونه یغیرونه اس میں تحریف کرتے تھے روز بدل کرتے تھے پیچھے کرتے تھے <coughs> تغیر تبدل کیا کرتے تھے تو اس تغیر اور تبدل میں تحریف میں جو ہے نا وہ لفظی ہو یعنی لفظی جو الفاظ تھے اس میں تحریف کیا کرتے تھے یا الفاظ کے جو معنی تھا اس میں تحریف کیا کرتے تھے یا دونوں میں لفظوں میں بھی اور معنوں میں بھی یعنی ان کی جو علمات ما قالو ان کے جاننے کے بعد ان کے جانے ان کو پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کہا ہے الفاظ کچھ اور ہے اور معنی اس کا یہ بنتا ہے لیکن کے باوجود وہ اس کو تحریف کرتے تھے اور تبدیل کرتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے یعنی سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم الگ ہے اور جو ہم کہہ رہے وہ الگ ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کے باوجود وہ کر رہے تھے مفترون کہ وہ اس طرح کرنے والے ہیں وہ تحریف کرنے والے تبدیل یعنی کرنے والے والے ہم انکار اس میں جو امزا ہے وہ ہے یہ انکار کے لیے ہے کفر کے ہے تو میں جو ہے نا امید نہیں رکھنی چاہیے ان کا کفر میں صدقہ ہے یعنی پہلے ہی سے کفر میں جو ہے وہ بہت آگے تک رہے ہیں تو آپ کو ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے آپ کو پریشانی ہونا چاہیے کرے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قسم کی سلسلے کے کے طور پر جو جو ہے ہے ہے ہے نا نا ان کو یہ کہا اب دوسرا ایک اس اس کا بھی طرح کی شکایت ہم نے پڑھی پہلے صرف ترجمہ ترجمہ کریں گے گے اور کرنے بعد پھر تفصیل پڑھیں اور جب یہ لوگ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں خالو آمنا تو بظاہر زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں تو ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں یعنی یہ جو یہود اصل کافر ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بظاہر حقیقت میں تو کافر ہوتا ہے یعنی تو ان کو کہتے ہیں کہ خلا اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں یعنی جب آفس میں بیٹھتے ہیں آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یا آ جاتے ہیں مسلمانوں سے ہٹ کے اپنے آفس میں جب ہوتے ہیں خلا بعض اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں بما فتح اللہ عليكم تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بما فتح تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو کیا تم ان مسلمانوں کو او باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہے بما فتح اللہ علیکم وفتح اللہ علیکم جو او باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہے کیوں یا کیوں کرتے کس طرح لیحاجوکم بھی اندر ربکم کہ یہ تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں تو یہ تو اس کا ترجمہ ہوا اب آتا ہے جو ہے نا آه، اوكي تفصيل كبيرة وإذا لقوا أي منافق اليهودي يعني يهود كي منافق يهود میں سے منافق تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور جس طرح کہ ابھی ہم پڑھیں گے ویزا لقل لذینہ منافق یہود کی منافق جب ملاقات کرتے ہیں لذین امن ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں ایمان لا کے ہوتے ہیں قالوا آمنا تو بظاہر کہہ دیتے کہ ہم بھی ایمان لے کے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں لأنہ محمد النبی وهو نبشر به بكتابنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے اور ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے کہ اس طرح آخری زمانے میں ایک نبی ہے آپ نے اس اس پر ایمان لانا ہے تو کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ ہے تو یہ تو ہماری جو کہ ہماری کتاب تورات ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو ہمیں اس وقت سے پتا تھا تو ہم بھی آدمی کی طرح مسلمان ہیں لیکن یہ منافق تھے بظاہر یہ کہا کرتے تھے لیکن باطن میں ان کا باطن ان کا کچھ اور تھا یعنی باطن میں وہ کافر تھے صرف مسلمانوں کو کہنے کے لیے زبانہ کہتے تھے کہ قالو آمنا ہم بھی مسلمان ہیں لیکن جب یہی لوگ جو مسلمانوں کو بظاہر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کہتے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتابوں میں بشرات ہے ان کی صفات بیان کی گئی ہے ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہے یعنی مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں تو پہلے پہلے ہی صفت ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں لیکن جب یہی یہی مسلمانوں کو تو یہ کہتے تھے جب آپس میں ملتے تھے یعنی خود اپنے کلے ہوتے تھے جو تنہائی میں رہتے تو ایزا خلا بعض میرا بعض اور جب یہ ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں جاتے تھے اذا خلا رہ جاؤں یعنی جب جاتے تھے رجوع کرتے تھے بعض بعض میں بعض کی طرف قالو اتاهم الذين لم ينافقوا لمن نافقا تو کہتے ہیں بعض بعض کے ان کے جو سردار کے جو رہتے تھے ہم کے جو بڑے تھے لم یونائفر کو جمنافر کا جنہوں نے معافقت کی ہوتی تو ان کو کہا کرتے تھے جنہوں نے قوم منافق جو مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی طرح ہی مسلمان ہیں تو ان کو کہا کرتے تھے کہ جب آپ سے ملتے تھے کس طرح کیا کہا کرتے تھے اب تو حد ہو نہ المؤمنون کہ کیا تم بیان کرتے ہو تم کہتے ہو تم بتاتے ہو مومنوں کو مسلمانوں کو بما فتح اللہ علیکم جو اللہ تعالی نے تم پر کھول دیا ہے عرفکم فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جان چکے ہو جان جانتے ہو تورات میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں یعنی تورات میں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتایا گیا تھا نشانوں کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ جانتے ہو اور آپ اس علم کو مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو ان کو بتاتے ہو تو یہ آپ کیوں کرتے ہو یہ او کا یہ یہود کہا کرتے تھے ان منافقین سے جو مسلمانوں کو بظاہر کہا کرتے تھے جہاں بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں کہ یعنی آپ یہ کیوں اس طرح کہتے ہو لوہا جو کم لوہا کہ وہ مسلمان آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرے لڑائی کرے یا جھگڑا کرے یا یعنی تمہارے خلاف دلیل کے طور پر اس کو پیش کرے کہ انہوں نے ہمیں خود کہا تھا منافقین نے ہمیں خود کہا تھا کہ ہمارے کتاب وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور ہمیں علم بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں تو یہ تو کل قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے اور آپ کے خلاف بطور گواہ کے جو ہے نا ہمارے خلاف دلیل کے طور پر یہ پیش کریں گے جنہوں نے خود بھی ہمیں کہا تھا پھر آپ کیا کرو گے قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا تو پھر آپ کیا کرو گے مسلمانوں کی اس طرح باتیں کرتے ہو خاصم حکم کہ وہ آپ ساتھ لڑائی کرے یا آپ کا دلیل بطور دلیل آپ کے خلاف دلیل کے طور پر اس کو پیش کرے ان باتوں کو پھر اس میں جو لحاظ میں جو اللہ میں اللہ علیہ یہ ضرورت کی ہے ان ربکم تمہارا رب کے پاس فی الاخرت آخرت میں یعنی روز جزا میں قیامت کے دن جب روز جزا حساب کتاب ہوگا مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کفار کو جو ہے نا دوزخ میں داخل کیا جائے گا اس وقت اگر پوچھا جائے تو یہ جو بات آپ نے مسلمانوں کو کی ہے یہ کہ آپ کے خلاف دلیل بنے گی جنہوں نے خود نے کہا تھا وَيَقِمُ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةِ فِي تَرْكِ اِطْلَاهِ مَعَلِمِكُمْ بِسِرْقِهِ اور وَيُقِيمُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةِ اور وہ قائم کریں گے تمہارے خلاف دلیل اتباع کے چھوڑنے میں معائل میں باوجود جاننے کے باوجود تصدیق کرنے کے باوجود آپ کو علم بھی تھا کہ کہ پتہ بھی تھا اس طرح ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ انکار کرتے رہے یہ تو الٹا آپ کے خلاف جو ہے نا روز جزا ہے روز قیامت دلیل بن جائے گا افلا تاقلون انہم ازادہ اللہ پسند جو تو کفار کہتے ہیں کہ اخلاق کہ تمہیں سمجھ نہیں, ہے تمہیں عقل نہیں ہے انہوں نے کہ یہ جو مسلمان ہوں گے انہوں یہ مسلمان جو حاج تمہارے ساتھ جو ہے نا بطور دلیل کے آپ کے خلاف دلیل بطور دلیل کے آئیں گے انہم یہاں جو کو لڑائی کریں گے دلیل بیان کریں گے تمہم جب تم کو بیان کرتے ہو تو اسے رک جاؤ یہ او مناسب کہا یہ یہ او یہود کہا کرتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا ہوتا ان ان یہود کو کہا کرتے تھے جو مسلمانوں کو بظاہر کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے تورات میں آپ کے نبی کے بارے میں صفات و تذکرہ ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں تو یہ بقیہ جو یہود تھے جنہوں نے یہ منافقت نہیں کی تھی وہ ان کو کہتے تھے کافی مسلمانوں کو بتاتے ہوئے تو کل روز جزا کے دن قیامت والے دن جو ہے نا یہ ہمارے خلاف گواہ بنیں گے اور گواہی دیں گے ہمارے خلاف دلیل قائم کریں گے دلیل پیش کریں گے کہ یہ تو انہوں نے تو ہمیں خود کہا تھا اور یہ خود ہمیں کہہ رہے تھے لیکن آخر میں یہ خود مسلمان نہیں تھے یہ تو ہمارے خلاف ایک دلیل ہوگا تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہو تو آپ اس سے رک جاؤ اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو نہ کیا کرو جو ہمارے خلاف کل قیامت کے دن بطوری دلیل کے پیش کرے یا ہمارے خلاف ہو جائے قال تو قال تعالى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف کہہ رہا ہے یہ جو حمزہ اولا اس جو حمزہ ہے یہ جو حمزہ ہے یہ استفام کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے اور اس کے حمزہ استفام کے بعد جواب ہے یہ وہ اصف کے لیے کہ کے ترکیب الگ بتا دیے کہ جو آیت کرنے جو حمزہ ہے یعنی آ اور واو یہ کیا ہے حمزہ استفامیہ ہے اور واو حقیقہ ہے اولا یعلمون اولا یعلمون ان اللہ ایسا آیت پورا ہو گیا تو یعنی تک ابھی جو ہے نصر آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے کر لیتے ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کی جو یہاں پہ تفصیل ہے اس کو پڑھیں گے رحمت اولا اولا ان ما کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں اولا کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں اولا ہونا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اولا یعلمون کیا یہ لوگ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو اوچ پاتے ہیں اور جو ہو زہر کرتے ہیں اب جو انہیت کو تفصیل میں آتے ہیں اولا یعلمون تو اولا یعلمون اہل استفام و تقریر و رو دست و علیہ العطب اس جو حمزہ یہ استفام کے لئے رواب جو نہیں ہے عطب کے لئے اولا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے کیا یہ نہیں جانتے یعنی یہ جو یہود کہا کرتے ہیں بظاہر کچھ اور کہتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور کہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں بظاہر اور جب اپنے آپس میں ملتے ہیں اکٹھے ہو کر تو پھر اپنے آپس کی باتیں ان کی اور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو اتنا یہ علم نہیں ہے یہ نہیں جانتے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے یہ اتنا کل نہیں رکھتے ہیں یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو کچھ بظاہر جن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اور جن چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتا ہے ان کے ظاہر کا جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے اور ان کے باطن کا جو اپنے آپس میں یہ بولتے رہتے ہیں دونوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو یہ مسلمانوں کو کچھ کہہ کر اور اپنے آپس میں جو ہے کچھ اور کہہ کر یہ جو کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن کا پتہ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن دونوں کا پتہ ہے اور یہ جو مسلمانوں کو سب کا پتہ اولا علم کیا جن کو چھپاتے ہیں اور جن کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کفار یہ جو یہود ہے یہود بظاہر جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو بظاہر تو کہتے کیا مسلمان ہے اور جب یہی اپنے اپنے سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ظاہر کا بھی پتہ ہے اور ان کے باطن کا بھی پتہ ہے جو کچھ طرح ہیں اور اظہار کرتے ہیں اور ذالک کا امیون اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ ارضے پکا پکائے بیٹھے ہیں البتہ کچھ ارضے پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان بانتے رہتے ہیں ومنہم امیون اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب یہ سوال کیا جو کتاب تورات کا جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں الا امانیہ البتہ کچھ ارزوئے پکائے بیٹھے ہیں الا امانیہ البتہ کچھ ارزوئے پکائے بیٹھے ہیں وینہم الا یظنون اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ مگمان باندھتے رہتے ہیں اب آتے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف ومینہم یہود یعنی یہود میں تو بات تو علماء ہے بات ان کو علماء کو تو پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے لیکن سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی جو وہ تحریر کرتے ہیں تغیر کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں لیکن دوسرا جو گروپ ہے دوسرا جو طبقہ ہے وہ عوام ہے یعنی ہم یہود یہود میں سے امیون عوام ہے یعنی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے وہ تورات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کیا احکام ہے کیا احکام نہیں ہے الا لیکن امانیہ اکاذیب تلقوها من رؤسائهم فاعتم مدوها اکاذیب مانا جوٹے تکسلے ہیں جوٹ پر مبنی کہانیاں سمجھو یا جوٹ پر مبنی ان کی افترا تغییر و تبدیل سمجھو جو ان کے اپنے رؤسا سے ان کے بڑوں سے جو علماء ہو یا وغیرہ ان کے وہ ان کو لیتے ہیں اور اس کا اعتماد کرتے ہیں خود تو عوام ہے خود تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اور ان کے جو علماء ان کو بتاتے ہیں ان پر انہوں نے اجمال کیا ہوتا ہے وہ ان ماں ہوں جو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ہی مما یختلفون ہو ان ماں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے میں وغیرہ وہ اخلاف کرتے ہیں یعنی خود علم نہیں ہوتا ہے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں جس طرح الٹی سیدھی پھٹی پڑا دیتے ہیں اسی کے مطابق اس پر چلتے ہیں اللہ جنن ولا علم لهم اور کہہ رہا ہے کہ یہ صرف گمان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے سوال تو اتنا سبق ہو گیا ان انشاءاللہ کل سے کوشش کریں گے کہ تھوڑا زیادہ بھی پڑھیں گے اور زیادہ صحیح پڑھیں گے اور اللہ تفصیل بن جائے گی اگر کوئی بات مات کچھ نہیں ہو اگر چھ چار منٹ سے اوپر ہو گئے کوئی بات کچھ نہیں ہو یا کوئی جگہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہو تو کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلی جو آیت کریمہ کریم اسی جو اگلی خیال تھا کہ یہ جو رکو ہے وہاں تک پہنچا دیں گے لیکن چلو خیر تو ایسے ایسا انشاءاللہ کر لیں گے میرا تو وہاں تک پڑھانے کر دیتا تھا لیکن یہاں تک ہو گیا اور ٹیم بھی پرو ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اگر زندگی بچ رہی تو کل اگلی جو ایسی کریں وہاں سے میرا ہو گیا تو وانس ان شاء الله الله فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند به ثمنا قليلا لهم لهم مما مما كتبت ايديهم وويل اگر ترجمہ لفظ ترجمہ ہو یا محاورہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات پوچھنی کی ہو تو پوچھ سکتی ہوں آج تو جمعہ تھا کل تو اتوار آج تو جمعہ کا دن تھا کل ہفتہ ہوگا اتوار تو میرے خیال پرسو ہے تو کل تو میرا خیال سبق ہوگا مجھے صحیح علم نہیں ہے کہ کل بھی چھٹی ہوتی ہے یا دو دن چھٹی ہوتی ہے ایک دن چھٹی ہوتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے اگر چھٹی ہو تو پھر پرسو کر لیں گے اگر چھٹی نہ ہو تو پھر کل کر لیں گے چلو دو دن چھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل یعنی ہفتے کے دن اور اتوار والے دن یہ چھٹی ہوگا تو سمار والے دن انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی වගේ කඩමේ